بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس فروری دو ہزار سترہ آج ہماری ایک ٹیم گئی ہے بمبئی کہ اس کے ایک ممبر نہیں جا سکے تو اس کی وجہ اس کی جو دوسرے ممبر گئے یعنی جو پلان تھا وہ پلان پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو اس واقعے کو سوچتے ہوئے مجھے ہر علی کا ایک واقعہ یاد آیا ہر تلی سے ہر تلی آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے وہ چار پلر میں سے ایک پلر بن جاتے ہیں تو حضرت علی ابھی طالب سے پوچھا گیا کہ بیما عرف تربک آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا تو وہ بہت واحد آدمی تھے حضرت علی نے جواب دیا عرف تربی بے فسق عزائم و نقد ہیمم میں نے پہچانا اپنے رب کو ارادوں کو ٹوٹنے سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے عرب ربی بے فصل و نقل جو میں ارادہ کرتا ہوں جو میں پلان بناتا ہوں وہ ٹوٹ جاتا ہے اسے پہچانا تو یہ ہم نے پڑھا تھا بہت پہلے بہت پہلے اس کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آیا کیونکہ جب ہمارے ہمارا جو پلان ببئی کا تھا وہ ٹھیک سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو میرا مائنڈ ہوا ہوا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ جو کہا تھا نے وہ بہت ہی بڑی بات تھی اور وہ سچ پوچھے تو آج زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے پہلے اتنی انڈرسٹینڈیبل تھی بھی نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی ویل نون سیئنگ ہے in comparison that you understand compare کرنے سے باتیں سمجھ آتی ہیں تو حتر نے جو بات کہی اس کی جو میننگ ہے ڈیپ میننگ وہ سائنٹفک ایج میں زیادہ کلیئر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک پلان بناتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نہرو نے یہ بات کہی تھی جب وہ جواہر لال نہرو جب پرائم منسٹر تھے انڈیا کے تو ایک امریکن جرنلسٹ نے ان کا انٹرویو لیا تھا تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ پلان بناؤں گا وہ پلان بناؤں گا لیکن پرامش بننے کے بعد معلوم ہوا کہ میری لمیٹیشنس ہیں میں پلانٹ بناتا ہوں اور ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ان کی سمجھ میں آیا وہ بکولہ پلانٹ جو ہے کہ مین پرپوزل گاڈ ڈسپوزل تو جواہر لال نہرو اگرچہ خدا کو نہیں مانتے تھے لیکن یہ انہوں نے مانا تھا اس انٹرویو میں کہ کوئی ہے ادر در مین کوئی ہے کوئی پاور ہے ادر دین مین تو دیکھیے اس زمانے میں جو اسٹڈی کی گئی ہے یونیورس کی تو یہ ڈسکور ہوا ہے کہ پوری پوری یونیورس پیڈکٹیبل ہے پیڈکٹیبل یعنی قابل پیشن گوئی یہ بہت ہی انوکھی بات دریافت ہوئی ہے جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے ہماری زمین ہے سب موو کر رہے ہیں اور آپ ہزار سال کیلنڈر آج ہی بنا سکتے ہیں کیلکولیٹ کر کے اور بنایا گیا جس کو کہتے ہیں المرک المرک کے ہے المرک میں ہزاروں ہزار سال کے کیلنڈر بنائے گئے ہیں ہزار سال کے بعد کوئی پلانٹ کہاں ہوگا آج ہی آپ جان سکتے ہو اس کو اس معنی کہ پوری پوری یونیورس پریڈیٹیبل ہے تو اب یہ کمپیئر کیجیے کیا وجہ ہے کہ انسان کی پلاننگ پریڈیٹیبل نہیں ہے اور اسی یونیورس میں جس میں انسان رہتا ہے وہی ہم سے ہمارے علاوہ ایک دنیا ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ پیڈیٹیپل ہے اس کے معنی ہو کہ میں تو اپنے آپ کو مینج کر رہا ہوں لیکن بے سوا جو ورڈ ہے وہ کس کو کوئی اور مینج کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ انسان میں فری ول ہے فریڈم ہے وہ سوچتا ہے وہ اپنے حساب سے پلاننگ کرتا ہے لیکن نیچر کی پلاننگ تو الگ ہے ہم سے الگ ہے تو انسان جو اپنی سوچ پر چلتا ہے وہ پریڈکٹیبل پلاننگ نہیں کر پاتا پلان کچھ کرتا ہوتا ہے کچھ لیکن جو نیچر ہے ہم سے باہر جو بہت ہی بڑا ہے بہت ہی بڑا ہے بہت ہی بڑا ہے تو پورا پورا ولڈ آف نیچر جو ہے پریڈکٹیبل ہے کون اسٹار کس ڈیٹ کو کہاں ہوگا کون پلانٹ کس ڈیٹ کو کہاں ہوگا یہ سب کیلکولیٹ کر کے آپ ہزاروں سال تک پتہ کر سکتے ہیں تو وائی دس ڈفرنس تو انسان کا جو منی ورڈ ہے بہت چھوٹا سا ورڈ جو خود انسان اس کو چلاتا چلا رہا ہے اس کے سوا جو ورڈ ہے اس کو کوئی اور چلا رہا ہے اور وہ بہت ہی آل پاورفل ہے آل پرفیکٹ ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایکسپیرئنس کو پارٹی بناؤ یعنی اپنے فیلئر میں گاڈ کو ڈسکور کرو ہتلی کا جو واقعہ ہے اس میں ایک اور آسپیکٹ ہے کہ نگیٹو اور پازیٹو کو ڈسکور کرو اپنے فیلئر میں گاڈ کو کی گلوری کو ڈسکور کرو تو کتنا بڑا سبق ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی سبق نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے اندر یہ مائنڈ ہو کہ میں اپنے فیلئر میں کوئی بہت بڑی وزڈم ڈسکور کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ حضرت علی کو جو فیلئر کا جو ایکسپیرئنس ہوا اس میں انہوں نے ایک یونیورسل وزڈم دریافت کر لی یونیورسل وزڈم تو ہم کو یہی کرنا ہے ہر نیگیٹو کو پازیٹو بنانا ہے ہر فیلئر کو سست بنانا ہے ہر جب ہر چیز میں ہم وزم دریافت کریں گے ہر ایکسپیرئنس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ہر چیز کو چاہے وہ نگیٹو ہو یا کچھ بھی ہو اس کو ہم نے پازیٹو بنا لیا میں سمجھتا ہوں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا فارمولہ ہے یہ اور سچ مجھے تو یہی تسکیہ ہے قرآن میں جو ہے کہ تذکیہ کرو تذکیہ کرو تو لوگ اس کو مسٹریس لیے مسٹریس سینس میں یعنی کسی چھوٹی سی جگہ بیٹھ کر کے چادر اڑا لو اوڑھ لو اور بیٹھ جاؤ آنکھ بند کر کے اور میڈیٹیشن کرو یہ تذکیہ نہیں ہے یہ تو سیلف اسٹائل کوئی چیز ہے جو تذکیہ بتایا گیا قرآن حدیث میں وہ یہ نہیں ہے ہوتے ہیں کہ دنیا کو سوچو جیسے واقعات سے سبق لو جو تجربات ہے اس میں سے وزڈم کو ایکسٹریکٹ کرو یہ ہے تزکیہ تو حضرت علی کا یہ قول گا تزکیہ کا پرنسپل بتاتا ہے تزکیہ کا پرنسپل آپ جتنا سوچیں گے جتنا سوچیں گے ہوتا ہی اس میں آپ کو ویزم ملتا چل جائے گا تو میں سوچتا ہوں کہ یہی راز ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کہ اس سے کیا ہوگا فائدہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو نیگیٹو نہیں رہیں گے ٹینشن میں نہیں رہیں گے ہر لمحہ آپ جیئیں گے خدا گلوری میں یونیورسل گلوری میں تو کیسے آپ کو کیسے آئے گا نیگیٹو تھاٹ کہاں سے آئے گی ٹینشن کہاں سے آئے گا تو اسلام کا جو نظریہ ہے تزکیہ کا اس کا مطلب ہے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ اسپرچل ڈیولپمنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپرچل ڈیولپمنٹ کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ ہر نیگیٹو کو ہر نیگیٹو ایکسپیرئنس کو پازیٹو میں بدلیں ہر زندگی کے ہر تجربے سے آپ وزڈم نکالیں یعنی جس طرح سے ہنی بی ہوتی ہے اس طرح بن جائیں آپ جانتے ہیں کہ ہنی بی جو ہے جب آتی ہے گارڈن میں تو آپ بہت ساری چیزیں ہیں وہ سیدھی جاتی ہے پھول کے پاس اور پھول کے بھی بہت سارے چیزیں ہیں لیکن وہ صرف اس میں جو ڈیکٹر ہے تھوڑا سا اس کو نکالتی ہے تو تذکیہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اس طرح جیے کہ آپ ہر چیز سے ہر چیز سے نیکٹر آف وزڈم نکال پائیں نیکٹر آف ڈیوائن وزڈم ہر چیز سے نیکٹر آف ڈیوائن وزڈم چاہے کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی تجربہ ہو کوئی بھی واقعہ ہو حتیٰ کہ فیلئر ہو فیلئر بھی ایک واقعہ ہے اس سے بھی آپ نکال پائیں ایک ڈکٹر وزم کا یہی تجیہ ہے اگر یہ صلاحیت نہ ہو اس لیول کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ آپ کا اندر نہ ہو تو میڈیٹیشن سے کچھ ہونے والا نہیں تو اسلام کا جو تذکیہ ہے وہ کنٹمپریشن پر پیش کرتا ہے میڈیٹیشن پر نہیں ایک کنٹمپریشن ایک ہے میڈیٹیشن تو اسلام کا تذکیہ میڈیٹیشن میں پیش نہیں کرتا کنٹمپریشن میں پیش کرتا اور یہ جو کنٹمپریشن ہے اس کا دائرہ پہلے زمانے میں بہت ہی کم تھا یعنی سائنس سے پہلے بہت ہی کم تھا اب سائنس نے اس دائرے کو یونیورسل بنا دیا بہت بڑا بنا دیا بہت بڑا اس کی بڑا بنائی کی علامت ہے ٹیلیسکوپ مائکروسکوپ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سے بڑی چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس زمانے میں سائنس جو ہے تزکیے کے پیش ہے سائنس جو ہے وہ کیا تزکیے کا فریم ورک ہے کتنی بڑی بات ہے یہ سائنس نے جو ڈسکور کیا ہے نیچر کو وہ سب کا سب وہ سب کا سب فوڈ ہے اس انسان کے لیے جو چاہتا ہو اپنا اسپرچل ڈیولپمنٹ اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تو سائنس نے یونیورسل فریم ورک دے دیا جو لوگ سائنس کو نہیں جانتے وہ اس سے بےخبر ہیں کہ سائنس نے تسکیہ کا یونیورسل فریم ورک دے دیا سائنس نے اسپیچوٹی کا یونیورسل فریم ورک دے دیا سائنس نے معرفت کا معرفت کا یونیورسل فریم ورک دے دیا تو سائنس کا ڈیولپمنٹ آپ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا میں نہیں ہوا ویسٹرن ورلڈ میں ہوا تو مسلمان تو یہ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا میں کیا کیا ہو رہا وہ ہوتے جاتے وہ حالانکہ حدیث بات ہے کہ الحکمت و ضالت المومن وزڈم جہاں بھی وہاں لے لو وزڈم جہاں بھی ہو وہاں لے لو وہاں سے تو جب آپ کے اندر یہ یہ سوچ ہوگی یہ یونیورسل آؤٹ لک ہوگا کہ وژڈم جہاں بھی لینا ہے چاہے وہ ایسٹ میں ہو ویسٹ میں ہو مسلم ورلڈ میں ہو نان مسلم ورلڈ میں ہو اگر وزڈم ہو تو لینا ہے اس کو جب یہ سوچ ہوگی تبھی آپ کے اندر بڑا ڈیولپمنٹ ہوگا یونیورسل ڈیولپمنٹ ہوگا تو آج کا جو واقعہ کہ ہمارا پروگرام جو ہے بمبئی کا اس میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا تو جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑی بڑی باتیں معلوم ہوتی ہیں جب مائنڈ ٹریگر ہوتا تو میرا مائنڈ جب ٹریگر ہوا یہ سب باتیں سمجھ میں آنے لگی اور جب یہ مجھے معلوم ہوا کہ آج کا پروگرام میں فرق پڑ گیا ہے تو میں بیٹھا تھا باہر گھر کے باہر اور سورج نکلا ہوا تھا تو وہیں سے میں نے سوچنا شروع کیا کہ سورج ملین ملین سال سے نکل رہا ہے اور سیکنڈ منٹ کا کوئی فرق نہیں ہوتا تو سورج کا نکلنا اور روبنا ہوتا زمین کی آپ جانتے ہیں اس کے روٹیشن سے زمین جو گھوم رہی ہے اس سے ہوتا ہے تو زمین جو گھوم رہی ہے اتنا ڈبل روٹیشن اس کا اپنے اپنے آربٹ پر اور اپنے ایکسس پر اور اتنا ایکوریٹ ہے اس کا اس کا روٹیشن اتنا ایکوریٹ ایکوریٹ ہے ہے اتنا کہ ہزاروں سال پہلے آپ کیلکولیٹ کر کے جان سکتے ہیں کہ زمین کہاں ہوگی اور یہ عجیب بات ہے قرآن میں اس کے اشارہ موجود ہے قرآن میں ایک آیت ہے فلاحقسوم اقسم کے نجوم اللہ العظیم اس کا مطلب ایک گواہ ہے نجوم کے مواقع مواقع بنے لوکیشن اور یہ بہت بڑی گواہی ہے اگر تم سوچو تو یہ جو سسٹار ہیں یہ جو پلانٹ ہیں یہ جو سولر سسٹم ہے یہ اسپیس میں کس طرح سے لوکیٹ کیے گئے ہیں کس طرح سے وہ روٹیٹ کرتے ہیں اور کس طور میں اتنی اکروسی ہے یہ اس بات گواہ ہے کہ کوئی اس کا کوئی آپریٹ کر رہا ہے کوئی مینج کر رہا ہے کوئی اس کو کنٹرول کی ہوئے اتنا بڑا نظام اتنا بڑا نظام کیسے اتنے زیادہ ویل ڈسپلنڈ وے میں چل رہا ہے تو یہ سب تزکیے کے آئٹم ہیں یہ سارا تزکیے کے آئٹم ہے تجکیا کا مطلب نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے کئی بار جائیں اندھیرے میں اور میڈیٹیٹ کریں وہ تشکیہ نہیں ہے تشکیہ کے سارے زمین آسمان میں آپ سوچیں وہ قائم میں نایات ثباون علیہ او انام مردون نہیں زمین آسمان میں نشانیاں ہیں زمین آسمان میں ہر وقت اللہ گلوری دکھائی دے رہی ہے اس کو اس کو جانو اس کو سوچو اس سے وزڈم ایکسٹ کرو یہ ہے تذکیہ تو میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ اس میں تسکیے کو اپنائیے اس میں یہ تذکیہ چلتے پھرتے ہوتا ہے اس کے لیے کسی اتھی کوٹے بیٹھے کی ضرورت نہیں ہے پہلے زمانے میں میں اپنے بچپن میں ایسی جگہوں پر گیا تھا جہاں کہاں ہیں اور کوئی بزرگ رہتے ہیں نوجوانی کی عمر میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کوٹری ہوتی ہے اس میں اندھیرے میں چادر اڑ کر بیٹھتے ہیں اور آنکھ بند کر کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو میں خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ میڈیٹیشن ہے یہی ہے میں خود بھی اسی میں تھا پہلے بات کو جب میں نے اسٹڈی کی تو معلومات یہ تسکیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تسکیا تو نام ہے یونیورسل یعنی پوری یونیورس میں جینے کا تو بہرحال یہ آج آج کا کا میرا ایکسپیرئنس تھا جس کو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں وہ اس سائنٹفک تزکیہ کو تزکیہ کے اس سائنٹفک میتھڈ کو اپنائیں تو آپ کو بڑی برکت مرفت تھا بڑی برفت بڑی گلوری تک پہنچے آپ آج ہی میں صبح باہر بیٹھا تھا تو ٹیلیفون آیا کلیم الدین صاحب کا امریکہ سے اب وہاں کئی لوگ تھے ٹیلیفون پر یہاں میں تھا اور سب سے باتیں ہو رہی تو وہ حیران تھا کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالی کھلی ہے لوگ جو ہیں لوگ کیا مسلمان ان سے بےخبر ہے یہ کیسے یہ ممکن ہے کہ پہلے والے کون سوچ سکتا تھا کہ آدمی کہیں ہے وہ آدمی کہیں ہے اب باتیں ہو رہی اس کا ہے واپس قریبی بیٹھے ہوئے ہیں ناجوانی کی عمر میں ہم نے ایک ایک شعر پڑھا تھا وہ ایک ایک واقعہ جو تاریخوں میں آتا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ ہتبر کے زمانے میں ایک لڑائی ہو رہی تھی تو ہتبر مسجد نبی میں مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے اچانک آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلا یا یعنی خطبہ دے رہے تھے کسی اور بات پر اب بیچ میں پڑے یا ساری الجول تو ساریا جو تھے ایک فوجی جنرل تھے وہ وہاں پر ایک آپریشن میں تھے وہاں تو پیچھے سے ایک ایک ایک, مٹری کا ایک ایک دستہ آ کر کے اٹیک کرنے جا رہا تھا یعنی پہاڑ کے پیچھے آ رہا تھا وہ تو انہوں نے کہا یار آل الجبل دیکھو دیکھو پہاڑ کو دیکھو پہاڑ کو تو اس پر شاید نے شعر بنایا تھا کہ ایران بھی سنائی دیا شور الجبل حاجب ہوئے نہ کوانی کائنات یعنی مدینے میں ایک شخص ہے اور ایران اس کے اور ایران کے درمیان پہاڑ ہے سمندر ہے ایک پوری دنیا ہے لیکن روک نہیں پڑا عمر کی آواز وہاں تک پہنچی تو ایران میں بھی سنائی دیا شور الجبل حاجب ہوئے نہ وقت ایک ایک انسان کے ساتھ تجربہ گزرا تھا ایک خلیفہ کے ساتھ اب تو ہر انسان کے ساتھ ہو رہا میں نہ خلیفہ ہوں نہ نہ میں کوئی حاکم ہوں لیکن یہاں سے امریکہ تک بھی آواز آ رہی ہے تو کتنا بڑا زمانے میں ایک ایک ترقی کا دور آیا ہے کہ جو جو واقعہ قدیم زمانے میں کسی ایک انسان کے ساتھ بریکل کی طرف ہوتا تھا ہوا تھا ایک بار ایک بار ہوا تھا اب تو اب تو وہ کامن ہے ہر آدمی ٹیلیفون سے جہاں جائے بات کر سکتا ہے پورے گلوب پر تو کتنا بڑا شک کا آئٹم ہے اور کتنے بڑے اپرچونیٹی کھل گئی ہمارے لیے دعوت کے کام کی اسلامک مشن کی اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی یہ ساری باتیں کیسے آئی میرے مائنڈ میں ایک نگیٹو واقعے سے غور کیجیے یعنی بمبئی کا پروگرام جو گڑبڑ ہوا وہ ایک نگیٹو بظاہر ایک نگیٹو واقعہ تھا کہ مائنڈ ایسی جو غریب چیز ہے کہ جب ٹریگر ہوتا ہے ٹریگر تو پورے یونیورس تک پہنچ پہنچنے کی طاقت اس میں آ جاتی ہے بہت عجیب چیز ہے یہ مائنڈ انسان کا یہ ساری بات ہے مجھے ایک ایسے واقعہ کے بعد ٹریگر ہو کر میرے مائنڈ مائنڈ جو بدار ایک نگیٹو واقعہ تھا یعنی پلاننگ کا فیلئر تھا تو حضرت علی کے اس قول میں میری سمجھ میں بات آئی کہ وہ وہ بہت بظاہر ایک ایک نیگیٹو بات ہے ایک بہت بڑا پازیٹو میسج ہے بہت بڑا پازیٹو میسج ہے اور آج مجھے اس کو زیادہ کلیئر طور پر اس کا ایکسپیرئنس ہوا ابتا ہوں کسی کا نام ہے کریٹو تھنکنگ کریٹو تھنکنگ اسی کا نام ہے جب مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے تبھی آپ کریٹو جاگتی ہے تو کریٹو تھنکنگ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے مائنڈ کے ٹریگر ہونے سے اگر مائنڈ ٹریگر نہیں ہوگا تو کریٹو تھاٹ بھی نہیں آئے گا آپ کے اندر مائنڈ جب ٹریگر ہوگا تبھی ایسا ہوگا کہ آپ کا کریٹو تھاٹ آئے نئے نئی باتیں سمجھ میں آئے مارفت کے نئے نئے آٹم آپ کو آئے تو اپنے مائنڈ کو اتنا الائو کیجیے کہ وہ ٹریگر ہو سکے کوئی بات دیکھیں آپ تو وہ ٹریگر ہو سکے جب سنیں دیکھیں تو آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے تو یہ ہے آج کا آج کا تھاٹ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ اس اعلی تسکیے میں کے قابل بنائے ہم اعلی معرفت کو حضر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو پیرائد میں داخل کرے انشاءاللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ